به الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله ایک دفعہ محبت کے ساتھ روشی پڑی حمد و سلاد کے بعد <coughs> تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریف کے لیے ہے موزود سامین کرام کلاب حضرات نے سورہ انفال کی ایک مختصر سی تشریح اور توضیع سما فرمائی آج صورت التوبہ کے درس کی ابتدا کی جاتی ہے یہ سورہ مبارکہ سن نو ہجری میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اس میں غزبۂ تبوک کے واقعے کو بڑے شر و بس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور غزوہ تبوک جو ہے وہ ماہ رجب سن نو ہجری میں ہوا تھا سن آٹھ ہجری کو مکہ فتح ہوا اور نو ہجری کو غزوہ تبوک لڑی گئی اور سورہ طبا کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کے اس معاملے کو بڑے وسیع پیمانے پر گویا کے بیان فرمایا موزی نے کرام جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا دیگر اور قبائل جو مسلمانوں کے اس بڑے مارکے سے متاثر تو ہوئی لیکن انہیں یہ ڈر نہیں ہوا کہ یہ مسلمان کہیں چڑھ کر ہمیں بھی کچھ کر سکیں جس طرح کے روم جہاں پر عیسائیوں کا بہت بڑا تسلط تھا ہر کل بادشاہ ان کی ایک بہت بڑی طاقت تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے بعد عہد کے بعد ایک بہت بڑا مارکا جو فتح مکہ کے نام سے موسوم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور آٹھ ہجری کو مکہ سرکار علیہ سلاۃ والسلام فتح فرمایا جس وقت مکہ فتح کیا گیا تو اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ جب سرکار نے سلاط السلام نے مکہ فتح کیا یہ وہی مکہ تھا جہاں سے سرکار علیہ سلاط السلام کو نکالا گیا تھا تیرہ سال تک آپ پر بے شمار مشقتیں اور کرب اور آلام کے مسائل آپ پر توڑے گئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ قوت کا فرمائی کہ بدر کے بعد عہد کے بعد بڑی بری شکست گویا کے کفار مکہ کو حاصل ہوئی لیکن سرکار علیہ السلاق وسلام نے اپنے ایک مختصر سے دستے کو دوبارہ ترتیب دیا اور آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ کو آپ نے فتح فرمایا اب کافروں کے دل دہل رہے تھے ہر کافر یہ پریشان تھا کہ ہم نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد عربی کو بڑی بے دردی کے ساتھ مکہ سے نکالا ہے اور جو ان کے ساتھی ان کے ساتھ ہجرت کر گئے ان کے مال اسباب ان کے گھروں پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور گویا کے مکہ میں یہ پیدا ہوئے ہیں مکہ ان کے آبا و اجداد کا مرکز تھا لیکن ہم نے ان کو ان کے آبا و اجداد کے قبیلے سے ان کے گاؤں سے ان کے دیش سے ان کے شہر سے نکال دیا اور آج مسلمانوں کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ آج انہوں نے مکہ فتح کر لیا ہے تو جس طرح ہم نے ان کو ختم کرنے کی ساری آزمائشیں کی ساری طاقتیں لگا دی تو آج جب مکہ انہوں نے فتح کر لیا ہے تو آج یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے آج یہ مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے آج یہ مشرقین کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور آج یہ اپنے دشمنوں کو و نابود کر دیں گے لیکن تاریخ ایسی شواہد اور ایسے براہین اور ایسے انصاف کا مجسمہ پیش نہیں کر سکتی جو فتح مکہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاف کا مجسمہ بن کر کھڑے ہوئے ہیں سرکار علیہ السلام جب مکہ شریف میں تشریف لاتے ہیں تو ہر کافر بچہ بچہ گھر میں پریشان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی یہ پاک کہہ دے اور یہ مشرقین کے اینٹ سے اینٹ بجا دے اور ہر کافر یہی سمجھ رہا تھا کہ جناب جب ہم نے ان پر اتنا ظلم کیا ہے اتنا ستم کیا ہے اتنا ان کو ڈرایا ہے اتنا مارا ہے تو یہ بدلہ ہم سے کیسا نہیں لیں گے لیکن وہ رحمت اللہ عالمی ہے سرکار علی الصلاح السلام جب مکہ تشریف لاتے ہیں تو آپ اعلان فرماتے ہیں جو اپنے ہتھیار ڈال دے امن میں آ گیا جو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لے وہ امن میں آ گیا جو اپنے گھروں کے اندر چلا جائے وہ امن میں آ گیا جو میدان سے ہٹ جائے وہ امن میں آ گیا اور تاریخ گواہ نبی یہ پاک نے جب مکہ کو فتح کیا کافر کوئی ششو پنچ کے اندر تھے کہ اب مسلمان ہمیں کر کے رکھ دیں گے کہ اس وقت مکہ کے اوپر مسلمانوں نے اپنا تسن جما لیا ہے لیکن تاریخ کے وہ مقدس نقوش آج بھی گواہ ہے کہ میرے آقا اپنی اونٹنی پر سوار ہے سر پر کالا اماما ہے میرے نبی یہ پاک جب مکہ میں تشریف لاتے ہیں تو بادشاہوں کی شان و شوکت کے ساتھ نہیں سینا تان کے نہیں بلکہ سر زمین کی طرف ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور زبان پر آئے تھے انا انتہنا مبینہ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ اور آج بھی عیسائی بے شمار جگہ پر سرکار علیہ السلام السلام کی سیرت مبارکہ کو متون کرتے ہیں لیکن جب مکہ کا واقعہ آتا ہے تو ان کا سر بھی میرے آقا کی سخاوت کے سامنے جھک جاتا ہے کہ آج میرے آقا مکہ میں داخل ہو گئے ہیں اور آج کون کافروں کو بچا سکتا ہے اگر میرے آقا اعلان کر دیتے کہ گھروں میں گھس کے ان کو ختم کر دو ان کے بیوی بچوں کو مار دو لیکن سرکار نے فرمایا نہیں جو اپنے ہتھیار کو زمین پر ڈال دے وہ امن میں آ گیا جو گھروں میں چلے جائے وہ امن میں آ گیا اور خبردار میرے صحابہ بچوں کو عورتوں کو ہاتھ نہ لگانا ان سے کہہ دو کہ جو گھر میں چلا جائے وہ امن میں آ گیا سرکار علی اسلات اسلام کی صلح رحمی اور سرکار علی سرات اسلام کے اس مقام کو دیکھ کر کئی کافروں کا دل نرم ہوا اور وہ مشرف ہوا اسلام ہو گیا تو یہ میرے آقا کی ثقافت ہے میرے آقا جب کافروں پر اتنے رحیم ہیں تو مومنوں کی کیا شان ہوگی اعلیٰ فرماتے نجدی تجھ کو مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے ارے کافر و مرتب اللہ کی تو سرکار علیہ صلاحت اسلام کا قلب کا گوشہ اتنا نرم ہے کہ صحابت عدل اور انصاف کے ایسے مقام پر میرے آقا فائد ہیں پھر سرکار کی صلاح اسلام وہاں سے جب نکلے ہیں فتح مکہ کے پاس اب مکہ آپ کا مسکن تھا آپ نے مکہ فتح کر لیا مکہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ پیدا ہوئے لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد سرکار نے کہا میں اپنے مدینے جانا چاہتا ہوں اب مکہ میں آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا مکہ کی حدود آپ کے زیر نبو ہو چکی ہے آپ مکہ میں جو تصرف کرنا چاہیں کریں سارے کافی آپ کے تسلط میں ہیں ساری زمینیں آپ کے سامنے نگی ہو چکی ہے اور آپ اس وقت حقیقی مکہ کے حاکم ہے بیت اللہ شریف کا آپ نے تلاش فرمایا بیت اللہ شریف کو غسل دیا گیا لیکن میرے آقا کی توجہ اور دل کس طرف تھا سرکار نے فرمایا صاحبہ میں اپنے مدینے جانا چاہتا ہوں سرکار علیہ السلاط السلام مدینے کی طرف تشریف لائے اور بے شمار روایتیں موجود ہیں کہ سرکار السلاط السلام کو مدین پاک سے بہت محبت تھی مسلم شریف حدیث ہے سرکار علیہ السلاط السلام جو مدین پاک سے باہر تشریف لے جاتے اور مدین پاک کو داخل ہونے لگتے اور مدینے کی حدود نظر آتی تو سرکار اپنی اونٹنی کو تیز کرنا شروع کر دیتے دوڑانا شروع کر دیتے اور اپنی اونٹنی سے کہتے جلدی سے میرے مدینے میں داخل ہو جاتے تو سرکار علیہ سلاط اسلام کو اس شہر سے بہت محبت تھی اور جب سرکار علیہ سلاط اسلام کا وشال شریف ہوا تو اختلاف ہوا کہ سرکار علیہ سلاط اسلام کو کہاں دفن کیا جائے آپ کا مدفن کہاں ہو تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ میں نے سرکار سنا ہے کہ اللہ کا نبی وہی انتقال کرتا ہے اور وہی جگہ اس کی مسکن بنتی ہے اور اسی جگہ پر اس کا وشال ہوتا ہے جو جگہ اس کے لیے محبوب ہوتی ہے تو الحمدللہ مدینے پاک سے محبت میرے آقا نے کی ہے مکہ کی عظمت بھی کسی سے کم نہیں مکہ کی عظمت بھی کسی سے کم نہیں لیکن مدینے پاک میں میرے آقا موجود ہے اور میرے آقا جہاں ہوتے ہیں اللہ کی رحمت وہی متوجہ ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کی تمام گویا کے تمام تر قدرت کی توجہ میرے حبیب کے چہرے اقدس کی طرف ہو جاتی ہے اس لیے مورخین نے مفسرین نے محققین نے اختلاف کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر میرے آقا تشریف فرما ہے وہ زمین کا وہ حصہ جس میں میرے آقا تشریف فرما ہے اور زمین کا وہ حصہ جس سے میرے آقا کا جسم لگا ہوا ہے مکہ کی بات کرتے ہو بیت اللہ کی بات کرتے ہو شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب اٹھا کر دیکھیے زرقانی علامہ عبد الباقی کی کتاب اٹھا کر دیکھیے شار شار بخاری علامہ کستلانی کیا فرماتے ہیں فتح و شامی فقہ کی بڑی مستم کتاب فرماتے جو جگہ محبوب کمریا کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ جگہ مکہ ایک جگہ پر وہ بیت اللہ عرش لو کرسی سے بھی آنا ہے کہ جو جگہ میرے محبوب کبریا کے جس میں اقدس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اسی لیے فاضل بری کہتے ہیں کہ تیبان صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے یعنی اس میں تو تمام لوگ مسلم ہے کہ سرکار علیہ سلاط اسلام جہاں فرما فرمائے اور آپ کے تربت اقدس آپ کا مدار شریف کا مقام علماء نے تشریف فرمائی ہے کہ وہ عرش سے لوہ سے خانہ کعبہ سے بھی آلہ ہے عبداللہ بن باز کو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئی اور گویا کہ امیر سنت جناب علامہ الیاس قادری صاحب دامہ بکاد اللہ نے جو یہ شعر لکھا کہ عرش سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ تو بیچارے کچھ نہ سمجھ سکے اور انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا کفر ہے اور یہ تو شرک ہے عرش سے بڑا کر دیا نبی پاک کے روزے کو میں نے کہا تھوڑی سی عقل پر زور دے کر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر عرش سے بڑا کہہ دیا سرکار کے روزے اقدس کو تو مجھے آپ یہ بتائیے عرش سے بڑھانا کیا خدا سے بڑھانا ہے عرض سے بڑھانا کیا خدا سے بڑھانا ہے آپ نے شر کا فتوا دیا معذ اللہ تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کے عرش گویا کہ خدا ہو علیہ اللہ میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ یہ لو یہ خانہ کعبہ یہ مکہ یہ عرش یہ خالق ہے کہ مخلوق ہے بولیے کون ہے اور مخلوق کے شہنشاہ کون ہے میرے آقا ہے مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے میرے آقا کا ہے کوئی شخص یہ لکھ کر دے لکھ کر کیا اگر واقعی میں دل کی بات ہے تو زبان سے کہو کیونکہ مذہب تو ہندو بھی اپنا نہیں چھپاتا ہے مذہب کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہوتی اگر میرے نبی پاک سے بغض ہے تو کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ کہے کہ فلا مخلوق کا مرتبہ میرے آقا سے بڑا ہے قرآن بھی اس کو کافر کہتا ہے حدیث بھی اس کو کافر کہتی ہے تمام چودہ سو سال سے لے کر آج تک تمام علماء تمام صحابہ کے اس پر اتفاق ہے مخلوق کے شہنشاہ میرے آقا ہے مخلوق ماری سے وجود میں میرے آقا کی برکت میں سے آئی ہے مخلوق کو فیض میرے آقا سے ملتا ہے میرے آقا مخلوقات کے ایک فرد تو ہے لیکن آپ کی عظمت تک مخلوق تو کنار خلق پوری جمع ہو جائے آپ کی نالین کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتی آپ کی نالین کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتی تو عرش اگر مخلوق ہے تو اگر امیر نے سنت نے یہ لکھ دیا کہ عرش الا سے آلہ میٹھے نبی کا روزہ تو بات میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہیں اس لیے کہ جب عرش مخلوق ہے تو میرے آقا مخلوقوں کے تاجدار ہے اور میٹھے نبی کا روزہ وہ گمبد خبرہ کے نیچے جالیوں کے اندر جو روزہ ہے وہ روزہ کس کا ہے وہ میرے حبیب پاک کا ہے سرکار وہاں پر تشریف فرما ہے تو جہاں پر سرکار ہوتے ہیں وہ جگہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سے اونچا مقام اس جگہ کا ہے جہاں پر میرے آقا ہے تو ایک عقیدت مند کے لیے ایک مومن کے لیے ہر کسی یہ بات شک و شبے کی نہیں رہتی اس لیے کہ وہی جگہ سب سے ممتاز ہے وہی جگہ اللہ کی قدرت میں سب سے بلند ہے جہاں پر مصطفیٰ ہو اس لیے قرآن نے کہا لا اقسمو بحاظ البلد محبوب مجھے مکہ شہر کی قسم خانہ کعبہ کی وجہ سے آب زمزم کی وجہ سے نہیں اللہ آگے فرماتا وانت حلم بحاظ البلد تو وہاں پر اس لیے قسم یاد کر رہا ہوں ابھی مجھے مکہ شہر کی قسم اور اس لیے قسم چہلم بہار میرے محبوب تو وہاں پر تشریف فرما ہے تو اسی لیے بے شمار علماء نے کہا کہ ہجرت سے پہلے سرکار مکہ میں تھے تو مکہ افضل ہوا ہجرت کے بعد میرے آقا مدینے گئے تو مدینہ افضل ہوا افضلیت مدینے مکے میں نہیں ہے افضلیت میرے آقا میں ہے میرے آقا جہاں جاتے ہیں وہ جگہ افضل ہو جاتی ہے افضلیت کہیں نہیں افضلیت میرے حبیب کے وجود مسعود میں ہے میرے حبیب جہاں چلے جائے وہ جگہ آدھا ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ نے میرے حبیب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے جب مکے سے لوٹتے ہیں مدینے کی طرف ایک بات یہاں پر یاد رکھیے تو ایک جگہ ہے ادھر سرکار علیہ السلام کو با صحابہ حضرت علی سے کسی مسئلے پر بظاہر تھوڑی دیر کے لیے گویا کہ مسئلے پر خوش نہیں اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں حضور حضرت علی نے یہ فرمایا ہے اور مسئلہ یوں ہونا چاہیے سرکار نے تشرفی فرما دی کہ آپ نے جو کیا وہ بھی صحیح ہے اور میرا علی جو کر رہا ہے وہ بھی بہتر ہے صحابہ کرام نے اپنے گویا کے ذہن سے بات نکال دی دوبارہ حضرت علی کے پاس آ گئے اور پیار محبت کی بات ہر شخص میں ہو سکتی ہے کیونکہ جب آپ کا مطلب اسلام کی خدمت ہے میرا مطلب اسلام کی خدمت ہے اور ہم دونوں اسلام کی خدمت میں مخلص ہیں اگر بظاہر اخلاق کے لحاظ سے آپ مجھے غلط پا رہے ہیں اگر آپ مجھے متنبع کریں تو تیسرے شخص کو یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ آپ پر تنقید کرے کہ آپ نے شاہ صاحب کے خلاف کیوں بات کی اس لیے کہ جناب شاہ صاحب کے خلاف بات کی تو ان کے ذات کے خلاف بات نہیں کی گویا کہ دین کا مسئلہ تھا تو اگر کوئی تشرفی کرا دے یا دونوں ہم سامنے بیٹھ جائے اور میں کہوں آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں جو یہ کام کرنا چاہ رہا تھا اس سے بھی دین کا فائدہ ہوتا ہے آپ نے کہا اچھا اچھا میرے ذہن میں وہ بات نہیں آئی میں معاملہ چاہتا ہوں تو اس کو حسد نہیں کہا جاتا اس کو حسد نہیں کہا جاتا کیونکہ اخلاص کے ساتھ ہم دونوں چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے مشن زیادہ سے زیادہ پھیلے اسلام کا پیغام زیادہ تھا پھیلے تو یہی بات تھی سرکار نے سرات اسلام نے تشدد فرما دی اس کے بعد سرکار نے خدیب کے مقام پر خربا دیا سرکار فرما تھے علی مجھ سے ہے مسلم شریف عدی سے میں علی سے ہوں اور میرے صحابہ یاد رکھو من کن تو مولا فعلی یو مولا میں جس کا مددگار میں جس کا محبوب میں جس کا ناصر اس کا علی ناصر اس کا علی آقا اس کا علی محب سرکار نے حضرت علی کو فضائل بیان فرمائے اور پھر سرکار وہاں سے چلے گئے اس حدیث میں کئی خلافت کا مطلب ہے من کن تو مولا فالیو مولا میں جس طرح تمہارے لیے محبوب ہوں اس طرح میرا علی بھی تمہارے لیے محبوب ہے جس طرح میں تمہارا حامی ہوں اس طرح علی تمہارا حامی ہے جو میرے علی سے مغز رکھے اس نے مجھ سے رکھا وہ انا انا مدینہ وہ علی میں مدینہ کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے راضی یہاں پر کہتے ہو یہی تو خلافت کی دلیل تھی اگر تبو بکر نے یہ بات نہیں لی یہی تو خلافت کی دلیل تھی ہم نے کہا اچھا بولے ہاں سرکار نے مقام غدیر اور اہل تشیش جگہ پر عید غدیر کا ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں موتا کی بات کی جاتی ہے عید غدیر آپ نے اکثر سنا ہوگا پمفلٹ شایہ بھی ہوتے ہیں تو عید غدیر عید منائی جاتی ہے اور اس میں عبادت کے کئی ذرائع پیدا کیے جاتے ہیں تو وہ یہی مقام ہے کہ جب سرکار نے الصلاط السلام گویا کے حجت وہاں سے لوٹ رہے ہیں حجت الوداع کے بعد اور سرکار علی اصلاط السلام حجت الوداع کے بعد سرکار علی الصلاۃ السلام نے یہ پیغام گویا کے بیان فرمایا اب کہا کہ جناب یہی وہ مقام ہے سرکار اصلاط السلام نے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا اعلان فرمایا ہم نے کہا اس حدیث میں خلافت کا کوئی لفظ نہیں اور خدا کی قسم اگر اس حدیث میں خلافت کا لفظ ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر آگے بڑھ کر خلافت کی پگڑی حضرت علی کے سر پہ باندھتے کیونکہ حضرت ابو بکر میں تعصب نہیں تھا اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانا خود اہل تشہیر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ شروع میں تو خلیفہ نہیں مانا لیکن چھ مہینے کے بعد آپ نے بیعت کر لی تھی ہم نے کہا پھر جھگڑا کس بات کا بولے نہیں وہ تقیتن بیت کر لی تھی تقیہ کر لیا تھا یعنی تقیہ جس کو جھوٹ بولتے ہیں اللہ کہ تقیہ کرتے ہوئے گوا کے بیت کر لی تھی ہم نے کہ تقیہ کو اگر ہر دفعہ داخل کرو گے معذ اللہ تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ حضرت علی کا کون سا کون سچ ہے کون سا تقیہ کہیں سچ کون بھی تقیہ کر رہے ہو الیاز باللہ لیکن اللہ کے ایسے محبوب بندے تقیہ جیسے جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں حضرت علی شیر خدا ربی اللہ تعالیٰ کے فضائل کو یہاں پر میرے آقا نے بیان فرمایا اور ہر سنی مسلمان اس پر عقیدہ رکھتا ہے کہ جو علی سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہے جو حضرت علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے لیکن حضرت علی کو سرکار نے خلیفہ نہیں فرمایا اب شیعہ سے خلافت کی کیا دلیل پکڑتے ہیں میں اس کا جواب دوں کہتے دیکھیے حدیث ہے من کن تو مولا ہم نے کہا بالکل مولا آپ مولا کا معنی خلیفہ لیتے ہیں بولے ہاں مولا کا معنی اولا کے آتا ہے یعنی میں جس طرح تم میں سب سے افضل ہوں اسی طرح میرا علی تم میں سب سے افضل ہے جس طرح میں تم سے اولاد اقرب ہوں اس طرح علی ہے میں کہتا ہوں کہ اہل تشیع یوں تو بڑے منطقی کہلاتے ہیں تاثر بنی ایک تحقیق ہے ٹھیک ہے نا اس مسئلے کی برات کے لیے جو آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ یہ مسئلہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ اپنے منصب کا پات رکھتے ہوئے حق آپ تک گویا کہ پہنچا دوں مولا کا معنی اولا کرنا اہل تشریح اپنے آپ کو لغت کا ماہر کہتے ہیں منطق کا بادشاہ کہتے ہیں میں سارے اہل تشریح روافظ اور ان کے جتنے فرقے ہیں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ایک لغت عربیہ سے یہ معنی بتا دو کہ کسی ڈکشنری کے محرر نے لکھا ہو کہ مولا کا معنی اولا آتا ہے مولا کے دس معنی علماء نے لکھے ہیں جس کو اہل تشریح بھی تسلیم کرتے ہیں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اس میں اولا کا معنی کئی نہیں تو جب اولا کا معنی مولا کا معنی اولا ہوتا نہیں تو آپ زبردستی اپنے مارا گھٹنا پھوٹے بات کہاں چل رہی تھی اور لے کر آپ نے کہاں کھڑا کر دیا ایک بات پھر اگر تھوڑی دیر کے لیے مادرت کے ساتھ توجہ چاہیے تھوڑی دیر کے لیے مولا کے معنی کو اولا میں لے لیا جائے تب بھی یہاں سے مسئلہ خلافت ثابت نہیں ہوتا آپ پوچھیں گے کیوں تو میں اس کا جواب دوں گا یوں کہ مسئلہ خلافت قطعی مسئلہ ہے کیا ہے قطعی اور اہل کشی یہ کہتے ہیں خلیفہ مقرر کرنا اللہ کی ڈیوٹی ہے ہم نے کہا اللہ کے ذمہ کوئی کام نہیں ہوتا اللہ کسی سے ذمہ لینے سے پاک ہے اللہ پر کسی کا ذمہ چلتا نہیں ہاں اللہ انبیاء کو منتخب کرتا ہے خلیفوں کو نہیں خلیفہ عوام منتخب کرتی ہے ووٹ دے کر جس طرح کے لیڈر منتخب کیے جاتے ہیں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے کے متعلق تو جو چاہوں گا اہل تشریح کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا کی خلافت کا انکار کرنے والا کافر ہے اور حضرت علی کی خلافت پر ایمان لانا فرض ہے تو اتنی بات تو اتنے زمانے سے آپ درس رہے ہیں آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ فرض جو ہے وہ قرآن ثابت ہوتا ہے کس سے ثابت ہوتا ہے قرآن سے قرآن سے حدیث متراتر سے ثابت ہوتا ہے اگر اس حدیث پاک کو اولا کے معنی میں لے کر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ اس سے خلافت کی طرف اشارہ ہے تب بھی اہل تشریح کے اصول کے مطابق یہ حدیث خلافت کا فائدہ نہیں دیتی اس لیے کہ خلافت کا مسئلہ اہل تشریح کے نزدیک کتی ہے اور یہ حدیث پاک زنی ہے کہاں ہے اہل تشریح کے ذاکرین زنی حدیث کو لے کر قطعی مسئلہ ثابت کرتے ہو اللہ اللہ کہ ایسے بھی عالم ہوتے ہیں جو ایسا جاہل استدلال کرتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا کہ جناب آپ جیسا اتنا متبہر عالم ایسے ایسے مضبوط عقیدے کے لیے ایسی دلیل لائے اگر لاتے آپ ہیں اور صحیح تو ویب سائٹ پر میرا بیان جا رہا ہے ایسے آپ باتیں کتابوں میں مت لکھا کریں کیونکہ اہل سنت آپ کے جبے کبے کو دیکھ کر اور آپ کے دلائل کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ جناب جبے کبے سے تو علمیت ایسی نشاور ہوتی ہے لیکن استدلال کا حال یہ دلیل کا حال یہ ہے کہ خلافت ثابت کرے کتی دلیل سے اور جو حضرت علی کو خلیفہ نہ مانے وہ کافر ہے حضرت علی کو خلیفہ ماننا فرض ہے تو جناب فرض ثابت ہوتا ہے قرآن کی آج سے ایک قرآن کی آیت بتا دو جس میں اللہ نے حضرت علی کو خلیفہ کہا ہو ایک حدیث متبادل پیش کر دو نہ تو وہ آپ کے پاس ہے نہ وہ سیوں کی کتابوں میں ہے جب نہیں ہے تو زبردستی حدیث کو لے کر عید غدیر کا چکر کیوں چلاتے ہو بھائی سارا مسئلہ ختم کرو خلافت کے مسئلے پر ایسی بات مت کرو بلکہ خود حیات القلوب اور جلال العیون کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے میں نے کہا لکھنے والا آپ کا سب سے بڑا مستحد جس کے دین کو امام خنینی صاحب نے پھیلایا ہے تو ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ حضرت علی حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ بھائی نماز جس کے پیچھے پڑھی جاتی اس کو امام کہتے ہیں نا امام کے شرائط میں کیا ہے وہ ہر قسم کا آلہ ہو علم میں زیادہ ہو تقوی میں زیادہ ہو شہرت میں زیادہ ہو چلے آج تو وہ دور نہیں رہا لیکن صحابہ کرام میں تو متقی ہوا کر سارے متقی تھے سارے باعمل تھے سارے عالم تھے اگر وہ کسی کو امام بنائے تو ہم جیسا ناقص عقل فوراً فیصلہ کرے گا کہ جس کو امام بنایا جا رہا ہے وہ ان سے اعلیٰ جب تو بنایا گیا کیونکہ فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ امام اس کو بنایا جائے جو نصب کے لحاظ سے اعلیٰ ہو یعنی اس کا نصب ایسا ہو کہ اعلیٰ نصب ہو خوبصورتی کے لحاظ سے اعلیٰ ہو شہرت کے لحاظ سے اعلیٰ ہو عزت کے لحاظ سے اعلیٰ ہو ہر زاویہ سے اعلم اور اول ہو وہ امام بنتا ہے تو حضرت علی میں سنیوں کی کتاب نہیں ملا باقر مجلسی حیات القلوب اور جلال علوم کا حوالہ پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ بارے میں مسیح خلافت کے مسئلے کو واضح کروں گا تو اس میں صاف انداز میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ہم نے کہا جواب دیجئے تو ایک آسان سا جواب شیوں کے پاس ہے وہ تقیہ کرتے تھے وہ تقیہ کرتے تھے اپنی جان کو بچایا کرتے تھے <clears throat> ہم نے کہا تقیہ کس کو کہتے ہیں کہ تقیہ اس کو کہتے ہیں کہ زبان سے جھوٹ بولو دل میں ایمان رکھو زبان سے جھوٹ بولو دل میں ایمان رکھو اور یہ ضروری ہے اور اگر آپ میرا گزشتہ ویب سائٹ پر دیکھیں درس قرآن تو اس میں تقیہ کے میں نے کئی حدیث اصول کافی سے پیش کی ہے شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تقیہ نہیں کرتا اس پر خدا کی لانت ہوتی ہے جو شخص تقیہ نہیں کرتا اس پر خدا کی لانت ہوتی ہے اصول کافی جیسی ہماری بخاری ہے اہل تشریح حضرات کی کتب اربا کی سب سے اولین کتاب اصول کی اصول کافی کہتے ہیں کہ جو تقیہ نہیں کرے اس پر اللہ کی لانت ہے اس لیے حضرت علی نے تقیہ کیا ہم نے کہا اچھا یعنی حضرت علی نے تقیہ کیوں کیا کہ حضرت علی کے پاس اکثریت نہیں تھی آپ نے کہا اگر میں اپنے خلافت کا اعلان کر دوں گا تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اور گویا کہ معاملہ سارا خراب ہو جائے گا اس لیے مسئلے حد تک جھوٹ جھوٹ ماض اللہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں میں نے کہا باللہ ایک طرف تو فاتح خیبر کہتے ہو ایک طرف مولائے کل کہتے ہو ایک طرف کن کا بادشاہ کہتے ہو کہ علی کن کہے تو دنیا ختم ہو جائے مقام الوحیت خدائی کے مقام پر حضرت علی کو فائز کر دیتے ہو اور جب بات یہاں پر آ جاتی ہے تو کہتا نہیں نہیں نہیں حضرت علی دراصل تھوڑے سے مسئلے کے لیے گھبرا گئے تھے معذ اللہ معذ اللہ اور آپ نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے مسلحت نماز پڑھ لیتا ہوں میں نے کہا حضرت علی یہ کریں اور ان کا بیٹا اپنا سر دے دیتا ہے لیکن یزید کو ہاتھ نہیں دیتا حضرت علی سے دادا مظلوم تو امام حسین تھے امام اگر تقیہ امام حسین کے نزدیک صحیح ہوتا تو امام حسین مسلح یزید سے مندی کر لیتے کہہ لیتے چلو بات صحیح ہے بعد میں دیکھ لیں گے لیکن نہیں امام حسین نے اپنا سر دے دیا لیکن مصلحت نہیں کی سنا نہیں کی پتا چلا اگر تقیہ کرنا ایمان کا کوئی حصہ ہوتا تو امام الانبیاء کے نواز امام حسین کرتے میں اہل تشی سے ایک معدبانہ عرض کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں مجھے بتائیے آپ کے اصول کافی میں لکھا ہے کہ جو تقیہ نہیں کرے اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے تو امام حسین نے نہیں کیا تو امام حسین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اللہ اسی کو کہتے ہیں کہ اہل بیت کے نام پر اپنا بھرنا اور کون اہل بیت کا چاہنے والا ہے الحمد وہ اہل سنت و جماعت ہے کہ جو حضرت علی کا مقام ہے اور جو ان کا مقام ہے وہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ایک دفعہ دم پڑھیے تو سورہ توبہ سورہ توبہ نو ہجری میں اس کا نظور ہوا جنگ تبوک کی تیاری میں جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب اپنی اکثریت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سرکار نے دیگر علاقوں کے اندر خطوط بھیج دیے اور بڑے بڑے سپر پاور کو کہا کہ اسلام لاؤ اسلام نہیں لاتے تو لڑائی کرو جنگ کرو ہمارے ساتھ اسلام لاؤ اسلام نہیں لاتے اللہ کو نہیں مانتے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے میرے دین کو نہیں مانتے میری رسالت کو نہیں مانتے تو میدان میں آ کر جہاد کرو میدان میں آ کر جہاد کرو سرکار نے اسلام کی روم کی سپر پاور شرحیل کو خط لکھا کہ اسلام لاؤ جو قاصد لے کر گیا تھا اس نے اس کو قتل کر دیا سرکار کے اس قاصد کو قتل کر دیا ابن طرح کی جگہ سے چند لوگ آئے انہوں نے سرکار نے سلاط السلام سے کہا کہ ہمیں جھوٹ کہا ہمیں آپ کچھ کاری دے دیجئے تاکہ وہ ہمارے علاقے میں چلے جائیں ہمارے علاقے میں چلے جائیں اور لوگوں کو قرآن پڑھائیں سرکار علیہ صلاح السلام نے بھیج دیا اور وہ رستے میں لے جا کر انہوں نے سارے قرا کو قتل کر دیے قرا کو قتل کر دیا جب یہ خبر سرکار کا پہنچی سرکار علیہ السلاط وسلام سے رہا نہ گیا آپ نے جہاد کا اعلان کیا اور اپنے سارے صحابہ سے کہا کہ جمع ہو جاؤ تین ہزار کا لشکر تیار ہوا کتنے تین ہزار کا لشکر اور سرکار علیہ سلاد اسلام نے روم پر چڑھائی کے لیے تین ہزار کے جنگ موتا جو ہماری وجود میں آئی آپ نے بھیج دیا ادھر شرحیل ایک لاکھ کی فوج لے کر آ رہا ہے یا مسلمان کتنے کتنے تین ہزار ہر کل کا بھائی ہر کل کا چھوٹا بھائی جو تھا اس نے شرحیل کی مدد کے لیے ایک لاکھ فوج اپنی طرف سے بھیجی کتنی فوج ہو گئی دو لاکھ ایک طرف دو لاکھ فوج ایک طرف تین ہزار مسلمان اندازہ کیجئے ایک طرف دو لاکھ فوج ہے ایک طرف تین ہزار مسلمان ہے لیکن ایک بات کی وضاحت میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیے سرکار کو اگر علم غیب ہوتا تو سرکار کے پاس جب وہ جھوٹ جھوٹ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دین پڑھانے کے لیے کچھ قاری دے دو تو سرکار نے دے دیا اور انہوں نے رستے میں لے جا کے سارے قتل کر دیا لو سرکار کو علم غیب ہوتا سرکار نہیں پتا چلا سرکار نے تو اگر علم غیب مانا جائے تو ماض اللہ نبی پاک پر یہ الزام آئے گا کہ سرکار نے اپنے صحابہ کو خود قتل کروا دیا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں حالانکہ سرکار تو اپنے صحابہ پر شفیق ہے میں نے کہا بالکل ٹھیک سرکار اپنے صحابہ پر شفیق ہے لیکن سامعین میں آپ سے پوچھتا ہوں سرکار اپنے صحابہ پر زیادہ شفیق ہے یا اللہ اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے بتائیے اگر یہاں پر قتل کروانے میں سرکار کی شفیق ہونے کی نفی ہوتی ہے تو اللہ تو بندوں کو سرکار سے زیادہ چاہتا ہے نا اگر وہ کافر ان سترہ صحابہ کو قتل کروانا چاہ رہے تھے تو اللہ وہی بھیجتا اور کہتا محبوب نہ بھیج تو یہ اعتراض میرے نبی پر نہیں ذات الوحیت پر جاتا ہے کس پر جاتا ہے بولے سردار بننے کا ہوتا تو بھیجتے کیوں اور سترہ صحابہ کو وہاں پر قتل کروا دیا ارے پتا چلا یہ اگر علم غیب مانا جائے تو سرکار کا رحم دل ہونے کی نفی ہو جاتی ہے ہم نے کہا اللہ سرکار سے زیادہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے تو اللہ نے وہی کیوں نہیں بھیجی جو سترہ بندے قتل کر دیے گئے تو اس کو کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے میں لڑائی لیتے دراصل اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار کو بھی علم ہے اور اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار کو جو علم ملا ہے بذریعہ وہی ملا ہے اور سرکار نے السلام اس بات پر مبتالے ہے لیکن سرکار نے سترہ کو روکا کیوں نہیں کیونکہ اب جہاد آگے ایک بہت بڑا ہونے والا تھا اس میں کئی اور صحابہ کی شادت ہونے والی تھی جو اس واقعہ اس اس قتل سے وہ واقعہ ہماری وجود میں آنے والا تھا اور ان سترہ صحابہ کی شہادت اس جگہ پر لکھی ہوئی تھی اور قرآن کہتا ہے کہ جب جس کی موت جہاں پر لکھی ہو تو نہ تاخیر کرتی ہے نہ پہلے آتی ہے تو اللہ کی قدرت کی تقاضا ہے یہ راز ہے کہ محبوب خاموش رہو ان کی موت وہیں لکھی ہوئی ہے یہ شہید ہونے وہاں جا رہے ہیں اور وہ صحابہ تھے ہماری طرح نام دل کے نہیں تھے وہ شہادت پر خوش ہوتے تھے اور وہ وہاں پر گئے سترہ صحابہ شہید ہوئے تو یہی شہادت کا واقعہ جنگ موتا کا سبب بنا اور جتنے صحابہ اس میں شہید ہوئے تو ان کی شہادت اللہ نے اس جنگ میں لکھی تھی وہ جنگ ہوتی کب جب یہ سترہ شہید ہوتے اور یہ سترہ شہید ہوتے کب جب سرکار بھیجتے تو یہاں سے کہیں سے سرکار کی کی نفی نہیں ہوتی ایک بات جب سرکار کی اسلام نے تین ہزار چاہوں گا تین ہزار کے قافلے کو قافلہ ہی کہہ سکتے ہیں دستہ کہہ سکتے ہیں دو لاکھ جو ساٹھ گنا بڑا لشکر ہے ساٹھ گنا لشکر دو لاکھ کی فوج سامنے ادھر تین ہزار صحابہ ہے سرکار نے دعائیں خیر فرما کر ان کو بھیج دیا جاؤ اور اپنے تین جر القبر جرنیل صحابہ حضرت زید بن حارثہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت ابن رواحہ سرکار نے جرنل صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اللہ نے فتح لکھی ہے اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید بھی ہے صحابہ پہنچتے ہیں تین ہزار صحابہ دو لاکھ کا مجمع جنگ موتا ملک کے شام کے قریب لڑائی ہو رہی ہے اب لڑائی وہاں شروع ہوئی میرے آقا ممبر پر آ کر بیٹھ گئے مدینے کے ممبر پر میرے آقا آ کر بیٹھ گئے مسجد نبوی میں ابھی ادھر جنگ ہو رہی ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار کہہ رہے ہیں جنگ شروع ہو گئی ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا بخاری شریف حدیث ہے بخاری شریف جن نمبر دو سفا نمبر چھ سو گیارہ پر یہ حدیث موجود ہے سرکار اب جنگ وہاں ہو رہی ہے ملک کے شام کہاں ہے اور مدینہ کہاں ہے آج کل تو اینٹینے کے ذریعے بھی اگر کھینچے تو کچھ کراہت ہو جاتی ہے لیکن نظر مصطفیٰ تجھ کو سلام کے تو بیٹھا ایک جگہ پر ساری گانا کو بلادا کر رہا ہے ہم کو ایمان لے آئے ہم نے ایمان لایا آقا تیری بسات اور تیری عظمت پر جو نہیں لاتے مولا ان کو تو ہدایت کا فرما تو ان کو ہدایت فرما اللہ اکبر سرکار یہاں پر ممبر پر کر رہے اور اور سرکار رونا شروع کر دیا سرکار سارو قطار رو رہے ہیں آپ کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی سرکار نے فرمایا میرے محبوب صحابی زید شہید ہو گئے پھر سرکار ان ناللہ وہ اناجی تیراؤ فرمایا اس کے بعد سرکار نے فرمایا دیکھو اب جھنڈا جعفر نے اٹھا لیا اور صحابہ جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا تو بلا تشریح بلا تمسیل بلا تشبیح بلا تمثیل سننا بلا تشریح بلا تمثیل صحابہ کرام اس طرح تشریف فرما ہے سرکار ممبر پر ہے ساروں کی توجہ سرکار کے چہرے اقدس کی طرف ہے اور سرکار ماجنا بیان فرما رہے سرکار فرما میرا محبوب صاحب زید بن حارثہ شہید ہو گیا اللہ اس کو دریات میں بلندی عطا فرمائے اب دیکھو میرے صحابہ جھنڈا جا کر نے اٹھایا صحابہ کہتے حضور ہمیں کیا پتا کس نے اٹھایا لیکن وہ صحابی تھے وہ کون تھے صحابی تھے وہ نبی پاک کے علم پر عقیدہ رکھنے والے تھے حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا سرکار نے پھر نہ جعفر سرکار نے پھر ان کے انتقال کی خبر دی اور پھر داروں قطار رونے لگے پھر سرکار نے نے فرمایا اب جھنڈا ایک نے اٹھایا ہے اور تحقیق وہ بھی شہید ہو گئے پھر سرکار علیہ السلام زار و قطار رونے لگے بخاری کے الفاظ ہے ابن قبل خبر ہوں ان کے انتقال کی خبر آنے سے پہلے مصطفیٰ نے ان کی کی شہادت خبر دے دی جنگ وہاں ہو رہی ہے پھر سرکار فرماتے اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اٹھایا اور سنو میرے صحابہ اللہ نے کافروں کو منہ کی مار عطا فرمائی اور دو لاکھ کے لشکر کو تین ہزار مسلمانوں نے پچھاڑ کر دیا اللہ اکبر تین ہزار کے لشکر ہے دو لاکھ کی فوج ہے دو لاکھ کی فوج کو تین ہزار کا لشکر وہ جو پچھاڑ کر دیتا ہے اس میں سرکار کے تین جنرل اور محبوب صحابی حضرت زید بن حارفہ حضرت جعفر بن ابی ابی طالب اور حضرت رواحہ شہادت کے جام سے گویا کے سرفراز ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت اس جہاد کو حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر فتح عطا فرماتا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک کو جب مقام عطا فرمایا تو ہر کل کے قدم ہل گئے کہ ہم جس قوم کو کمزور سمجھ رہے تھے وہ قوم دو لاکھ فوج کو پچھاڑ گئی میرے بھائی نے ایک لاکھ فوج بھیجا اس کا بھی کام کر دیا اب ہر کل بادشاہ سے رہا نہ گیا اس نے کہا فوراً میں تو پہلے مذاق سمجھتا تھا میں افسانہ سمجھتا تھا مسلمانوں کی باتوں کو یوں سمجھتا تھا میں سمجھتا تھا وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں لیکن شاعر مشرق نے بڑا خوب کہا ہے شاعر مشرق نے یہاں پر بڑا خوب کہا ہے کہ صحابہ کو آپس میں دے کر یہ نہ سمجھو کہ وہ کمزور ہے وہ ہلکا یا تو ریشم کی طرح نرم شار مشرق کہتے ہیں صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ ہو ہلکا یارا تو ریشم کی طرح نرم رز میں حق ہو باطل ہو تو فولاد ہے مومن جب تین ہزار لشکر ہو دو لاکھ سے ٹکرا جاتا ہے لیکن جب یہی صحابہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے رحما ہو گئے نہ یہ آپس میں بڑے رحیم ہوتے ہیں بڑے شفیع ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں رحیم تھے شیعہ کہتے ہیں پھڈا تھا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں قرآن کی بات مانوں گا نا قرآن کہتا روماؤ بہنا ہوں صدیق اکبر اور علی میں کوئی لڑائی نہیں تھی عمر اور علی میں کوئی لڑائی نہیں تھی حسین اور عثمان میں کوئی لڑائی نہیں تھی علی اور خالد بن ولید میں کوئی لڑائی نہیں تھی قرآن کی مانو تاریخ کو ایک پر رکھو تاریخ کو ہم نہیں تسلیم کرتے جب قرآن آ جائے قرآن کہتا رہاؤ بہنا ہوں یہ آپس میں رحیم ہے آپس میں شفیق ہے جب قرآن نے کہہ دیا یہ کافروں پر سخت ہے بد مذہبوں پر سخت ہے منافقین پر سخت ہے اور آپس میں رحیم ہے اللہ اکبر ہر کل بادشاہ لاکھوں کی فوج تیار کر رہا ہے ادھر سرکار اسراط اسلام کو اطلاع ملتی ہے اور یہاں پر تحت کا موسم ہے تحت پڑا ہوا ہے سرکار نے اسرات السلام نے اعلان فرما دیا کہ مسلمانوں ہے امداد کرو امداد کے سامان مہیا کرو صحابہ کرام اپنے گھروں سے امداد کے سامان لے کر آ رہے ہیں اللہ رب العزت ان ان محبوب بیویوں کو رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اسلام کی وہ مستورات اللہ اکبر ان کے قدموں پر ہماری ماں بہنوں کی عزت قربان اللہ اکبر وہ کیا کرتی ہیں گھروں سے سارا سامان اپنے کان کی بالیاں اتار کر دے دیتی ہے اپنا مکمل زیور اتار کے دے دیتی ہے کہ رسول پاک نے آج رسول پاک کے جہاد کا منادی ندا کر رہا ہے آج اللہ تعالیٰ میں سارا سونا دے دو سب دے دیا ادھر حضرت ابو بکر ہیں جو سامان پورا لا کر سرکار کے سامنے رکھ دیتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں جلدی جلدی گیا گھر اور گھر سے آدھا سامان اٹھا کر لایا اور میں نے کہا آج میں ابو بکر سے فضیلت لے جاؤں گا اور میں دور جا کر بیٹھ گیا سرکار نے مجھ سے پوچھا عمر کیا لائے ہو ارض کی حضور گھر کا پورا آدھا سامان اٹھا کر لے آیا ہوں اور گھر میں آدھا سامان ہے سرکار نے فرمایا اللہ آپ کو جزاثہ فرمائے حضرت عمر چلے گئے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اب میں دیکھتا ہوں ابو بکر کیا لاتے ہیں میں نے تو گھر کا آدھا سامان کھا کر لایا اللہ اکبر اللہ اکبر اس وقت لوہے کے جو پن نما بٹن ہوا کرتے تھے اور گویا کے جسم کے جو کپڑے تھے ابو بکر نے وہ بھی اتار دیے اور جسم پر گوری باندھ دی گھر کا سارا سامان یہاں تک کہ جھاڑو مارنے کی چیز بھی اٹھا کر سرکار کے دربار میں پیش کر دیا سرکار نے فرمایا کیا لائے ہو کہا حضور سارا گھر اٹھا کر لے آئے ہو حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بن گر گئے اور کہا ابو بکر میں تم سے کبھی برکت نہیں لے جا سکتا تم سے کبھی نہیں بڑھ سکتا میں نے تو گھر کا آدھا سامان لایا تم نے تو اپنا لباس فکر باقی رہنے کے لیے لباس پکڑ لا کے ہمیں دے دیا اللہ اکبر ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اس محبوب شادی کے بارے میں کہتے ہیں میری چالیس بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے سب عطا کر یہ حضرت عثمان غنی کا مقام ہے آپ سرکار ممبر پر جل وگر ہیں ارشاد فرماتے ہیں جہاد میں مسلمانوں کو بڑی تنگی ہے کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا حضرت عثمان کھڑے ہوئے عرض کی حضور ایک ہزار اونٹ بعض بات میں آتا ہے کہ سو اونٹ ماں کجاوے کے ماں سامان کے اونٹ کی اس وقت بہت قیمت ہوا کرتی تھی سرکار السلام نے دعا کی کہ مولا عثمان کو جرتا فرما پھر سرکار تشریف فرما ہوئے پھر دوبارہ کھڑے ہوئے پھر حضرت عثمان نے کہا کہ حضور اس سے دگنا اللہ کی راہ میں پھر سرکار تشریف فرما ہوئے پھر جب اعلان کیا حضرت عثمان نے کہا حضور اس سے دگنا اللہ کی راہ میں سرکار ممبر سے اترے دریائے مصطفیٰ جوش میں آیا سرکار نے حضرت عثمان غنی کو سینے سے لگایا اللہ اکبر فرمایا مشکات کی حدیث ہے اب میرے عثمان کو کسی نیکی کی ضرورت نہیں اب میرے عثمان کو کوئی ایسی بدکاری اسلام سے ہٹا نہیں سکتی اب میرے اسلام میرے عثمان کو کسی نیکی کی ضرورت نہیں اس نے جو کر دیا کر دیا اللہ کے رسول نے اس کو جنت دے دی اللہ کے رسول نے اس کو جنت دے دی ہے یہاں پر ملا علی قاری بڑا پیارا تصورہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو سرکار نے فرمایا کہ اب میرے عثمان کو کسی نیکی کی ضرورت نہیں اور اب میرے عثمان کو کوئی برائی اس کے راستے میں آ نہیں سکتی تو کیا معصوم قرار دیا تھا ملا علی قاری فرماتے ہیں نہیں معصوم اللہ کے رسولوں اور اس کے فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا معصوم ذات رسولوں کی ہے معصوم ذات فرشتوں کی ہے امام معصوم نہیں ہوتا خلیفہ معصوم نہیں ہوتا سترہ سال کا ذاکر ممبر میں بیٹھ گیا معصوم ہو گیا وہ جناب یہ دین گویا کہ پکوان کی دکان نہیں ہے معصوم اس کو نہیں کہتا ہے معصوم رسول ہوتے ہیں معصوم فرشتے ہوتے ہیں ذاکرین مبلغین معصوم نہیں ہوتے اللہ اکبر حضرت عثمان غنی کو سرکار نے معصوم نہیں کیا بلکہ ملا علی خاری کہتے ہیں سرکار کا ہاتھ رکھنا ایسی برکت والا ہو گیا تھا کہ اب ان کے دل میں کبھی نفاق نہیں آئے گا کوئی برائی نہیں آئے گی تو یہ واقعہ غزب تبوک کا تھا اور مسلمان اس جنگ میں گویا کے کافروں کے ساتھ برسرے پیکار ہونے کے لیے نکلے اور اس غزبہ تبوک کے اندر اللہ رب العزت نے اسی واقعے کو گویا کے بڑے مفصل اور شرابش کے ساتھ بیان فرمایا ہے دعا فرمائی اللہ رب العزت کا عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ درود تک پڑھ لیجئے آخری ایک بات یہاں پر میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے درد پاک پڑی برائے کے رسول اللہ کچھ لوگ جو اللہ کی رضا طلبی سے یہ کی تفصیل نہیں اللہ کی رضا سے اس کی خوش ندی سے کافر ہو گئے اور کہا کہ ہم نے سب چیز کو بھلا دیا ہے اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن کی آیت اتری نسول اللہ فنسیہ ہوں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کرتے ہیں حبیب وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا اللہ نے جس نے اللہ کو چھوڑا اللہ نے میں نے کئی دفعہ تشریف توضیع کی ہے کہ اللہ رب العزت عیب سے پاک ہے جھوٹ سے پاک ہے چوری سے ہر نقائص سے جسم سے پاک ہے اللہ بھولنے سے اللہ مغالتے سے پاک ہے اور یہاں پر قرآن کہتا ہے کافروں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ نے کافروں کو چھوڑ دیا لیکن مودودی صاحب اس آیت کا ترجمہ کرتے دیکھیے میرے پاس اس وقت تفیم القرآن ہے جل نمبر دو ہے مودودی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں نس اللہ فنسیہ یہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ تعالی نے انہیں بھلا دیا فليستغفر الله ربي من كل ذنب ما توبنا ولا حول ولا قوة الا بالله إلا العظيم کہتے ہیں اللہ کو یہ بھولے ماذا اللہ ثم ماذا اللہ ثم ماذا اللہ اللہ کے اختیارات کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ نے ان کو بھلا دیا اور اللہ ان کو بھول گیا اللہ کافروں کو بھول سکتا ہے اللہ کی ذات میں بھول کا گویا کوئی شبہ یا کوئی جس کوئی مسلمان تسلیم کر سکتا ہے اللہ اکبر ایسا گویا کے غیر ایمانی ترجمہ اللہ کی ذات کو مان اللہ متزلزل کرنے کے لیے مودودی صاحب غو سے کا رد کرنے کا تو آپ کو بڑا شوق تھا کم سے کم اللہ کی شان کے مطابق کلمے تو آپ کہتے دیتے وریوں کے تو آپ پرانے دشمن تھے رسول پاک پر تو آپ نے اور الزامات لگائے لیکن کم سے کم اللہ رب العزت کی شان کے مطابق کوئی صحیح کلمہ تو آپ ادا کر لیتے کہتے اللہ نے بھلا دیا مولا ہم توبہ کرتے ہیں ہم تجھ سے ہر برائی سے تجھے پاک جانتے ہیں اور پاک مانتے ہیں تو بھول سے پاک ہے مل کر کہیے تو بھول سے پاک ہے بھول تیری ذات میں دخل نہیں رہ سکتی تیری قدرت میں دخل نہیں رہ سکتی بھول انسانیت کا خاصہ ہے تو خالق ہے تو مالک ہے تو حدوس کی شفا سے پاک ہے تیری ذات میں بھول کا شہباب نہیں آ سکتا ایک دفعہ درد پاک پاس اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک آخری نقطہ اور اس کو ذرا غور سے سنیے گا برائے کرم میں آپ کی توجہ چاہوں گا کیونکہ یہ مسئلہ یہاں پر بحث کرنا ضروری ہے اور جتنے مسائل میں نے بتائے تھے وہ بھی آپ کے لیے بتانا ضروری ہے کہ جو اہل تشیح کے متعلق تعلق رکھتے ہیں چاہے کوئی خوش ہو یا ناراض ہو قرآن نے یہاں پر جو لکھا ہے ان شاء اللہ میری تقریر کا خلاصہ یہاں پر ہو جائے گا میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ ہم نام و نمود کے لیے تقریر نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو اللہ کو اخلاص عطا فرما صرف تیرے دین کو بیان کرنے کی جو سجو ہوتی ہے حق بیان کرنے کی اور رب کعبہ کی قسم یہی کوشش ہوتی ہے کہ مولا تیرا دین صحیح طور پر لوگوں کے دل منتقل ہو جائے اور یہاں پر الحمدللہ جتنے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ تمام اسلام کے مبلک بن جائے اور خوب خوب اپنے علاقوں میں نبی پاک کے دین کی تشہیر اور آپ کی محبت طیبہ کی توقیر کرے تاکہ ہمارا علاقہ ہمارے ملک نبی پاک کی محبت سے جگمگ کرنے لگ جائے ان تو دیکھیے یہاں پر اللہ نے یہ ہم نے جو جذبہ پیدا کیا نا اور آپ نے سبحان اللہ اور انشاءاللہ کہا اللہ نے اس کو بھی بیان کیا ہے اور اللہ نے منافقین کے صفت کو بھی بیان کیا ہے کہ مومن کیا چاہتا ہے اور منافق کیا جاتا ہے تو اللہ رب شاہ فرماتا ہے بعضهم اولیاء بعض بالمعروف وینہون عن المنکر کہ مومن اور مومنات یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں اللہ ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ مجھے کیوں پیارے ہیں یہ کیوں میری بارگاہ مقبول ہے اللہ فرماتا یا امرون اب معروف یہ اچھی بھلائی کی باتوں کا چرچا کرتے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھلائی کی طرف لاتے ہیں وہ ہوں نیل منکر اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں سبحان اللہ آپ نے اس مسجد میں اس مقام کو دیکھا ہوگا سبحان اللہ کبھی نیکی کو پھیلانے کے لیے شب برات میں نوافل پڑھ کر نیکی کی تشہیر کی جاتی ہے کبھی یاسین شریف پڑھ کر تشہیر کی جاتی ہے نوافل پڑھ کر تشہیر کی جاتی ہے اور الحمد رمضان کی راتوں میں اس مسجد میں آپ نے دیکھا کہ جا کر دین کو پھیلایا جاتا ہے چرچا کیا جاتا ہے اور نیکی کا حکم دیا جاتا ہے تو یہی مومنین کے صفات ہونا چاہیے دعا فرمائیے لوگ ہمیں چاہے جتنا تانا دے یہ جو نیکی کے کام جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اللہ اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور آپ دیکھیے یہاں پر منافقین کے صفات اللہ نے کیا بیان کیے ہیں تو کسی کے تانوں سے ڈرے مت اللہ نے دونوں فرق بیان کیا اور خدا کی قسم میں کہتا ہوں اس آیت کو اگر ہم نے سمجھ لیا ہم نے پورے اسلام کو سمجھ لیا قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے گویا کے روکتا ہے اور کوئی جاہل سامنے آ جائے تو سلام کر کے چلا جاتا ہے کال سلاما مومین کی صفات کو سلام کر کے چلا جاتا ہے لیکن منافقین کی بھی کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے تو اللہ نے مومنین کے ساتھ منافقین کو بتایا کہ مومین تو دین کو پھیلاتا ہے بھلائی کا حکم دیتا ہے اور منافق کیا کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے المنافقون بعض رون ابل منکر وہ نار معروف منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ یمر ابل منکر برائی کا حکم دیتے ہیں مومن کیا کہتا ہے بلائی کا حکم دیتا ہے منافق برائی کا حکم دیتا ہے وہ انہوں ارل معروف اور نیکی سے لوگوں کو روکتا ہے یہ چھ رکعت نفل کہاں سے ثابت ہو گئے بھائی ہے پندرہ شابان کو چھ رکعت نفل کہاں ثابت ہو گئی سورہ یاسین پڑھنا کہاں سے ثابت ہو گیا یہ راتوں کو جا کر قرآن پڑھنا کہاں سے ثابت ہو گیا یہ سراط تصویر کہاں سے ثابت ہو گئی ہم نے کہا یہ نیکی کام نہیں ہے یہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے اللہ کی عبادت نہیں ہے آپ کچھ بھی کہیں ان شاء اللہ مومن تمہارے دام میں نہیں آئے گا کیونکہ مومن کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ تو نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے بچاتا ہے اور منافق نیکی سے روکتا ہے اور برائی کو پھیلاتا ہے تو دعا کیجیے اللہ منافقوں سے ہمیں محفوظ سنائے دیکھیں یہاں پر مومن کی شان کیا ہے یہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے نبی کی عظمت کو بیان کرنا اللہ کی تعصیف کرنا اللہ کی تصویر بیان کرنا اللہ کی تمہید بیان کرنا لوگوں کے دل میں اللہ کے ذکر کو راسخ کرنا اللہ کے خوف کو راسخ کرنا لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت کو ڈال دینا نبی کی محبت کو ڈالنا یہ سب سے بڑا بھلائی کا حکم ہے کیا ہے یہ سب سے بڑا بھلائی کا حکم ہے اور منافی کا کیا کام بالکل اس کی الٹ لوگوں کے دل سے اللہ کی محبت کو نکالنا اللہ کی عظمت کو نکالنا جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں رکنا ڈالنا ہاں، بہت دیر لگا دیتے ہیں جناب آپ نہیں بیٹھتے تو گھر چلے جائیں آپ کو کس نے کہا تو سلاد میں کافی دیر لگ جاتی ہے اب کوئی اعتراض نہیں نہیں کھڑے ہو آپ گھر تشریف لے جائیں آپ لیکن جو مومن عبادت کر رہا ہے کم سے کم خدا کے بندے اس کو تو چھوڑ دیں اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو اپنے لیے پڑھ رہا ہے تمہارا تو کوئی جھنڈا لے کے تمہارے پیچھے تو نہیں چل پڑا بےچارا وہ تو آپ کو اگر کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے ماشاء اللہ بہت بڑے بنگلے ہیں گھر ہے آپ کا یہاں سے مسجد میں گاڑی میں بیٹھی اور یہاں سے نکل جائیے تاکہ کوئی مسلمان اگر گھر میں ہو کوئی مسجد میں ہو تو اللہ کی عبادت تو کر سکے اللہ کی عبادت سے کو دس میں بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو آپ دین کی بات یہاں پر بیان کی جاتی ہے مومن دن کو ترجیح دیتا ہے وقت کو نہیں مومن دین کو ترجیح دیتا ہے وقت کو نہیں یہاں لطیفہ ڈرامے نہیں بیان کیے جاتے کہ جناب جو یہاں پر کوئی شیطان آ کر وسوسا پیدا کر دے الحمد یہ مومنین کی محفل ہے اور ہماری پوری امید ہے کہ پیارے مصطفیٰ گمبد خبرات اس محفل کو ملازم فرما رہے ہیں اور یہی بے شمار علماء نے لکھا ہے کہ سرکار علی سلاد اسلام خود تھانوی صاحب لکھتے ہیں سرکار کے جہاں دل چاہتا ہے سرکار اس محفل میں جمع کر بھی ہو جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت شاہ عزیز محمد اسلام رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری پڑھا کرتے سرکار ان کے در سے بخاری میں تشریف مارا کرتے تھے اللہ اکبر تو یہ میرے آقا کی عطا ہے تو مومن کا کام میرے عزیز و اس آیت کو سمجھ لو بھلائی پھیلانا ہے کوئی آپ کو کچھ بھی کہے آپ نکل جائیں جاہلوں کا کام کہنا ہوتا ہے اور منافع کا کام ہوتا ہے کہ اس سے الٹ کرنا کہ مومن نبیوں نبی کی محبت کو دل میں ڈالے وہ دل سے نکالے مومن جب نبی کا نام آئے تو اپنے ذہن اذہان کو بالکل روکے اور زبان سے کہے وہ کلمات نکالے جو اس کے شاع نشان ہیں اور ایسا کلمات کا تلفظ کر جب وہ ایک دوسرے سے خطاب کرے تو وہاں پر اس چیز کو اتنا ملحوظ نہیں رکھتا لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو زبان کو روک لیتا ہے اپنی زبان کو لگام دیتا ہے کہتا ہے زبان اب تیری تیرے پر اس چیز کا نام آنے والا ہے اس ذات کا نام آنے والا ہے جس کی برکت سے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اللہ نے لوگوں کو ایمان دیا ہے زمین اور آسمان پیدا کیا ہے اور اگر تو نے اس کا نام سلیقے سے لے لیا تو میری خطائیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہی محبوب نام میری شفاعت کرا دے گا لیکن اگر تو نے اس کا نام گستاخی تو درکنار ایسی چیز سے لیا کہ جس سے گستاخی کا ایک ایک اشارہ نکلتا ہو تو اے زبان میرے اعمال تو مجھے نہیں بچا سکیں گے میرے اعمال گویا کہ مجھے بخشوا نہیں سکیں گے لیکن یہ زبان تیری یہ چھوٹی سی غلطی میرا بیڑا غر کر دے گی تو منافق کا کام ہے کیا کرنا برائی کو ختم کرنا میرے ہاتھ میں اس وقت سیرت دو عالم کتاب ہے یہ مودودی صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے سیرت کی اور اس پر دیکھیے معذرت کے ساتھ میں آپ سے دو یا تین مزید لوں گا اجازت ہے آپ حضرات کی دیکھیے اس میں صاحب لکھا مولانا سید ابو اللہ مودودی ادارہ ترجمہ القرآن پرائیویٹ لمیٹڈ سید سید ابو اللہ کی ذات ہے خود میں آپ دیکھتے ہوں گے اعلیٰ اولا یہ اعلیٰ کس کی ذات ہے اللہ کی جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو نبی پاک کو حضرت کہتے ہیں حضرت آدم کو حضرت کہتے ہیں حضرت نو کو حضرت کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو حضرت کہتے ہیں اور امام احمد رضا کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم نے کہا مولانا تھوڑا عقل سے کام لو کہاں تم حضرت اعلیٰ حضرت کو لے جا کر کہاں ملا رہے ہو ماض اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اعلیٰ حضرت معذ اللہ اعلیٰ حضرت ہونے کی وجہ سے نبی پاک سے معذ اللہ بڑے نہیں کوئی مسلمان کو ایسا غلط خیال سوچ نہیں سکتا ہاں آپ کو اعلیٰ حضرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں جتنے حضرت تھے نا آپ کے دور میں جتنے حضرت تھے وہ آپ کے آگے سر جھکاتے تھے آپ ان کے اعلیٰ حضرت تھے ٹھیک ہے نا لیکن ابو لالا کوئی نہیں ہوا اعلی اللہ کی صفت ابو باپ کو کہتے ہیں ابو لالا اعلیٰ کا باپ دیکھیے اور یہ آلہ کے لفظ سے منع کیا گیا فراؤن نے اپنے آپ کو آلہ کہا تھا ان رب اللہ میں تمہارا آلہ رب ہوں تو یہ آلہ کا لفظ استعمال کرنا یہ فراؤن کا طریقہ تھا قرآن نے اس کی کی ہے اور اسی لفظ پر اس کو غرق کیا گیا کہ اس نے جب اپنے آپ کو اعلیٰ کہا تو یہ لفظ اعلیٰ اللہ کی سمت ہے لیکن میں حیران ہوں یہ اپنے آپ کو نہیں ابو العلہ یعنی ایک ہوتا آلہ ایک ہوتا ابو العلا نہیں یعنی آلہ کا بھی باپ معذ اللہ اس کی میں عبارت پیش کر رہا تھا توجہ کے ساتھ کوئی تنقید نہیں کتاب میرے پاس ہے آپ تشریف لائیے اللہ نے فرمایا مومن بھلائی کو پھیلاتا ہے مودودی صاحب دیکھیں مومنین کے پاس کیسی بات پھیلا رہے ہیں جب سرکار گار ہیرا سے لوٹتے ہیں گھر میں آتے ہیں حضرت خطیجہ سے گفتگو کرتے ہیں تو اس منظر کو ایک بچہ بھی اگر ہوگا مسلمانوں کو تو وہ کہے گا ام المومنی مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ کے پاس میرے آقا میرے مولا امام الانبیاء تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ حضرت القبرا رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کو تسلی دی اور فرمایا حضور آپ اللہ کے محبوب بنتے ہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا آپ گویا کے تسکین فرمائیے یہ ایک بچہ بھی کہے گا لیکن مودودی صاحب دیکھیے اپنے متدعین کو کس قسم کا چرچار کر کہتے ہیں پھر بیوی سے بڑھ کر شوہر کی زندگی اور اس کے حالات اور اس کے خیالات کو کون جان سکتا ہے جیسے کسی عام آدمی کی بات چل رہی ہے کہ بیوی سے بہتر شوہر کی زندگی معذ اللہ اس کے حالات اس کے خیالات کو کون جان سکتا ہے اگر ان کے تجربے میں پہلے سے یہ بات آئی ہوتی کہ میاں نبوت کے امیدوار ہیں یہ لفظ دیکھیں آپ میاں نبوت کے امیدوار ہیں جس طرح کہ خود جماعت اسلامی الیکشن لڑتے ہیں تو معذ اللہ اپنے آپ کو رسول پاک سے میاں نبوت کے امیدوار ہیں اور ہر وقت فرشتے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو ان کا جواب ہرگز نہ ہو نہ ہوتا جو حضرت ختیجہ نے دیا وہ کہتی میاں گھبراتے کیوں ہو جس چیز کی مدتوں سے تمنا تھی وہ مل گئی اللہ آگے کی عبارت پیش کرنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے لیکن ایک حق حق بتانے کے لیے اور ایک دعوت فکر دینے کے لیے ایک صلاح کا پہلو دینے کے لیے میں دعوت فکر دیتا ہوں اس مجبوری کے ساتھ میں عبارت پیش کر رہا ہوں کہتے ہیں میاں گھبراتے کیوں ہو جس چیز کی مدتوں سے تمنا تھی وہ مل گئی چلو اب پیری کی دکان جماؤ میں بھی یعنی حضرت ختیجہ سرکار سے کہہ رہی ہیں ماد اللہ چلو اب پیری کی دکان چمکاؤ میں بھی نذرانے سنبھالنے کی تیاری کرتی ہوں قاضی صاحب کیا ام المومنین نبیوں کی عورتیں مال جمع کرنے کی خواہش کرتی ہیں معذ اللہ کیا نبی کی نبوت تیری چمکانے کی ہوتی ہے معذ اللہ خدا کے واسطے رسول پاک کی عظمت کو جانو مودودی صاحب کو قبر میں گئے اپنی قبر کو سنوارو کس شخص کی تم تکلیف کر رہے ہو میں نے خلاصہ پیش کیا خدا را کالج کے نوجوان تو غور سے سنے کہ کالج کے اندر غلط طور پر اس شخص کو پھیلایا گیا ہے لیکن یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ مزاق کرتا تھا ان کے ساتھ اللہ نے ان کو بلا دیا اللہ بھی ان کے ساتھ مکر کرتا ہے معذ اللہ اللہ کی ذات کو بھی انہوں نے کن جملوں سے یاد کیا اور میرے حبیب کی ذات کے بارے میں بھی کیا کہتے ہیں چلو اب پیری کی دکان چمکاؤ میں بھی نظرانہ سنبھالنے کی تیاری کرتی ہوں میں کہتا ہوں اگر یہ عبارت کوئی شخص مودودی کی بیوی پر رکھ کر اس پر اشارہ کرتا تو سارے جماعت اسلامی کے لوگ آ کر اس کو اسلحہ دکھا کر دھمکی دیتے لیکن مسلمانوں میں تمہاری غیرت کو دعوت دیتا ہوں خدا را سین سطح ہو کر اپنے علاقوں سے ایسی جماعت کا خاتمہ کرو کہ جو معذ اللہ نبی پاک کو ایسے جملوں سے یاد کرتے ہیں میں نے حق بتا دیا اب عمل کرنا نہ کرنا لوگوں کا کام ہے لیکن ہدایت کی یہ دعا کر سکتا ہوں مولا ایسے منافقوں سے محفوظ ہوا اور مولا کریم ہمیں تیرے حبیب کی عصمت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا ہو ہر میدان میں تیرے حبیب کی ازواج کی عظمت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما ام المومنین کی شان اقدس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم امام الانبیاء کو جو تو نے مقام دیا ہے تو اس کا خدا ہے تو جیسا تو نے مقام دیا ہے اس مقام کی تعریف ہم تو نہیں کر سکتے لیکن مولا کریم تب بھی ہماری زبانوں کو گستاخیوں سے روک دے کہ کہیں ہماری زبان بھی ایسی گستاخیوں کی طرف نہ چلے جائے یہ صرف اسی لیے ہم نے بیان کیا ہے مولا کریم جس طرح تو نے قرآن میں منافقوں کا ظاہر کر کے مومنوں کو ظاہر کر کے منافقوں کو ظاہر کیا ہے اسی طرح ہم نے مومنوں کا قیدہ بیان کر کے منافقوں کی کتابوں کو سامنے رکھا ہے مولا کریم ہمیں منافقوں سے محفوظ ہونا اس قرآن پاک کی برکت سے ہمارے آنے والے بچے بچے کو مولا کریم تیرے نبی پاک کی عظمت پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم جب تک زندہ رہے تیرے حبیب کے گویا کے خوانی کرتے رہے اور جب دنیا سے رخصت ہو تو تیرا حبیب جو تیرے دین کو لے کر آیا ہے اس دین پر ہمارا خاتمہ ہو اور تیرے حبیب کی کل قیامت میں شفاعت عطا ہو اور مولائے کریم جو قرآن کی آیتیں پڑھی گئی اور جتنی حدیثیں بیان کی گئی اور ہماری جتنی بھی نیکیاں ہیں اس کا سارے کا ثباب ان تمام ازوائے متحرات ہماری مائیں ام المومنین تمام متحرات کی گویا کے اربائے مقدسہ پر پیش کرتے قبول منظور خصوصاً حضرت خطیجت القبرا نبی پاک کی رفیقہ حیات ہے مولا کریم ہم اپنی تمام نیکیاں ان کے لیے سال فواب کرتے ہیں مولا کریم ان کی روح اقدس کو پیش کرتے قبول فرما اور ان کے مراتب میں سے کچھ درجے ہمیں عطا فرما دعا فرمائیے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسی کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر ہم سیاہ کاروں پہ بھی یا رب تفیش محشر میں سایہ پگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو مولائے کریم آج وقت زیادہ ہوا جن حضرات نے اپنے قیمتی وقت کو سرو کیا مولائے کریم اس درد کی برکت سے تمام حضرات جو حضرات اپنے قیمتی وقت یہاں پر سرو کر رہے ہیں مولائے کریم تمام کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے ان کے قیمتی اوقات میں اس سے بڑا درجہ مولا کریم انہیں عطا فرما قرآن کے فیضان سے ہم تمام کے قلوب منما فرما مولا کریم جو تیرے دین کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت سر کرتے مولا کریم ان کے ایمانوں کی ان کے آبرو کی ان کی عزت کی تو عبادت فرما تو بادشاہ ہے تو مالک امید دین ہے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین بجاہ نبی جل کریم دعوانا الحمد للہ رب العالمین